حضرت ابو سلمہ بن عبد الرحمن سے روایت ہے کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان پر نماز میں سورہ اید السماء ان شقت پڑھی اور سجدہ کیا جب نماز سے فارغ ہوئے تو انہیں بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس صورت میں سجدہ فرمایا تھا سنن نسائی حدیث نمبر نو سو باسٹھ